صالح بن ابو صالح نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مدینے کی مشقتوں پر صبر نہیں کرتا آگے اسی کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو انچاس